السلام علیکم کیسے مزاج ہیں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا بیسز کی پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا آخری لیکچر تھا اور اس میں ہم نے جو انٹرسٹنگ بات کی تھی وہ ہم نے بات کی تھی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی نہ صرف یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کو امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا تھا ریلیشن ڈیٹا بیس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر دو ٹیبلز ہوں کم از کم دو ٹیبلز ہوں اور وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے عموماً جو ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتے ہیں اس میں دو تو نہیں دو سے کہیں زیادہ ٹیبلز ہوتے ہیں لیکن کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے ٹیبلز کی خصوصیت یہ ہے ان کی کہ ان کی ہر کالم میں ایک ہی طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے ایک ہی ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہر رو میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ عموماً اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوتا ہے جتنے بھی ایلیمنٹ اس رو کے ہیں وہ آپس میں ان کا ایک گہرا کوئی تعلق ہوتا ہے اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم فیلڈز کہتے ہیں ان ریلیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی اسٹور کیا جاتا ہے وہ ٹیبلز کی صورت میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اسٹور کیا جاتا اس پہ جتنے بھی آپریشنس کیے جاتے ہیں وہ انہی ٹیبلز پہ کیے جاتے ہیں یا پھر ایسے ٹیبلز پہ جو کہ جنریٹ کیے جائیں tables tables and nothing but tables relational data base میں صرف اور صرف آپ ٹیبلز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کسی چیز کے ساتھ نہیں کرتے یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہیں ان کو مینج کرنے کے جو سسٹم ہے they are called relational data base management system یا پھر R D B M S اس کی بتری ایگزامپلس ہیں Access is very popular on the desk top whereas on Oracle is extremely popular ہم نے کچھ کلاسیفیکیشن کی تھی ان ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ جو پرسنل ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سرور بیسڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بہت ہی عظیم بہت ہی ہیوج ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ان کی کلاسیفکیشن ہم نے اس طرح کی تھی کہ if you talking about mega bytes and giga bytes then you are at the personal level اگر آپ گیگا بائٹ سے ٹیرا بائٹس رینج میں ہیں تو مے بی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو انٹرپرائز ڈیٹا بیس ہوتے ہیں سرور بیس بیس ڈیٹا ہوتے ہیں یا پھر ملٹی یوزر ڈیٹا بیس ہوتے ہیں اور اس سے اوپر کا لیول جو ہے when you talking about tera bytes and peta bytes and exa bytes وہ سیریسلی ہیوج جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ان کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہے لیکن ہے ضرور اس کے بعد ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کی تھوڑی سی برائیاں کی تھی خاص برائی ان میں یہ ہے کہ جو آج کل کی پاپولر میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے ہم سافٹ ویئر لکھتے ہیں یعنی دا آبجیکٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی یہ اس کے ساتھ کچھ صحیح طریقے سے نہیں چلتے جب بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس میں آپ نے کچھ سیو کرنا ہو تو جناب وہ جو آبجیکٹس ہیں ان کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ایسی فارم میں کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں آرام سے سیو ہو سکے اور جب بھی اس سے آپ ان چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پھر واپس آبجیکٹ اورینٹیڈ فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک کی ایشو ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کا جس کو کسی حد تک یہ جو آبجیکٹ اور ڈیٹا بیسز جو ہے یہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کی نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہم نے کچھ ٹرمنالوجی کی بات کی تھی ہم نے پرائمری کی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ہم نے رپورٹس کے بارے میں بتایا تھا فارمز کے بارے میں بتایا تھا کوئریز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا تھا اس میں ہم نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی ہم نے دو ٹیبلز بنائے ان ٹیبلز کو پاپولیٹ کیا ان ٹیبلز کو آپس میں ریلیٹ کیا اور پھر اس ریلیشن کی مدد سے ہم نے ایک رپورٹ جنریٹ کر کے آپ کو دکھائی تھی تو جناب یہ تو بات تھی ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا آج ایک خاصا مختلف ٹاپک ہمارے سامنے ہے آج ہم نے بات کرنی ہے سائبر کرائم کی تو جناب آج ہم نے ان کرائمس کی بات کرنی ہے which take place in cyber space یعنی انٹرنیٹ پہ جو کرائمس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں کس کس طرح کے کرائمس ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایسے کون سے اسٹیپس لے سکتے ہیں جن کی مدد سے ان کرائمس کا جو ہم پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں ان کو ختم تو نہیں کر سکتے ہم لیکن ان کے جو ال افیکٹس ہوتے ہیں ان کے جو برے افیکٹس ہوتے ہیں ان کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں تو آپ آج ہم ان کی بھی آپ کے سامنے بات کریں گے اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈیفینیشنز شروع کریں ہم بات کرتے ہیں سات فروری سن دو ہزار کی صبح کا تقریباً ساڑھے دس کا وقت تھا منڈے کا دن تھا یہ ساڑھے دس کا وقت امریکہ میں تھا ویسٹ کوسٹ پہ اور جناب کچھ لوگوں نے اور شاید میں نے بھی ہم نے یاہو کی ویب سائٹ پہ جانے کی کوشش کی اور ہم نہیں جا سکے we we we field field many times but اکثر یہی ایرر آ رہا تھا کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا اس ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرور بہت بزی ہے اس وقت وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا وہ اور بترے لوگوں سے بات کر رہا ہے تو people like myself try to get on to Yahoo they could not because Yahoo's server busy in fact they were extremely busy کیونکہ اس وقت ساڑھے دس گیارہ کے قریب اس وقت ان پہ بے شمار ہٹس آ رہی تھیں یعنی بے شمار ڈیٹا کو وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ہٹ ریٹ جو تھا یہ بہت ہی زیادہ تھا عموماً ان سروس پہ ہٹ ریٹ بڑھتا تب ہے جب کوئی گریو انسیڈنٹ ہو جائے جس طرح وہ ستمبر الیون کا واقعہ ہوا تھا اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو جائے تو اکثر لوگ یاہو پہ سی این این پہ جا کے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا ہے تو جتنا ہٹ ریٹ ویسے موقعوں کا ہوتا ہے ان گریو انسیڈنٹس کا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہٹ ریٹ تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایسا کوئی گریو انسیڈنٹ اس دن ہوا نہیں تھا سات فروری وہ دا نارمل ڈے تو یہ کیا بات تھی کیا وجہ تھی کہ یاہو کے سرورز پہ میں لاگ ان نہیں کر پا رہا تھا جناب what was going on was as follows کہ یاہو کے سر... یاہو کے سرور جو تھے دیور انڈر اٹیک ایک بڑا ویل پلانڈ کوڈینیٹڈ اٹیک ہو رہا تھا ان پہ اس وقت and the type of that attack is called denial of service attack یعنی یاہو کے سرورز پہ ایسا اٹیک ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اور کوئی ان سرورز پہ ایکسس نہ کر پائے یعنی یاہو کے جو کسٹمرز ہیں جو اس کے یوزرز ہیں جو اس کے کلائنٹس ہیں وہ کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اس میں لاگ ان کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ دو سرورز ور انڈر اٹیک اس دن اس وقت یاہو کے سرورز پہ جو ٹریفک تھی وہ گیگا بٹس پر سیکنڈ میں پہنچ گئی تھی which is many times the normal traffic اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے نوٹس کی تھی بڑی انٹرسٹنگ سی بات جو انٹرنیٹ پہ ہو رہی تھی کہ بہت سارے سرور جو تھے وہ انٹرنیٹ کے بے شمار سرورز کو سکین کرتے پھر رہے تھے ان کو دیکھتے پھر رہے تھے ان کو ٹٹولتے پھر رہے تھے اور یہ سکینز اوریجنیٹ جو تھے یہ ایشیا میں مختلف کنٹریز سے ہو رہے تھے کوریا سے ہو رہے تھے انڈونیشیا سے ہو رہے تھے تائیوان سے ہو رہے تھے آسٹریلیا سے ہو رہے تھے تو یہ اٹیک جو تھا یہ پری پلانڈ تھا اس سے پہلے خاصی پلاننگ کی گئی تھی خاصی سنوپنگ کی گئی تھی خاصی رکی کی گئی تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیوائن آف سروس اٹیک ہوتا کیا ہے ڈیوائن آف سروس اٹیک جو ہے اس کے تین فیزز ہوتے ہیں پہلا فیز ہوتا ہے سرچ کا اس کے بعد دوسرا فیز ہوتا ہے آرمنگ کا اور تیسرا ہوتا ہے اٹیک کا یعنی پہلے آپ اپنے سولجر تلاش کرتے ہیں ان کو اسلحہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پہ جاؤ اٹیک کر دو تو آئیے ان فیزز کو ذرا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے فیز میں جو اٹیکرز ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے وہ وہ ان سولجرز کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف سرور جو ہیں ان کو سکین کرتے ہیں اور ان کو ان کی تلاشی لیتے ہیں ان کو ٹٹولتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ جناب is this an appropriate server for my attack کیا اس کے ذریعے میں کوئی اٹیک کر سکتا ہوں اور یہ اسکیننگ جو ہے یہ کی جاتی ہے ایک خاص سافٹ ویئر پروگرام کے ذریعے جس میں خاصا پاپولر جو ہے اٹس کال ایس اسکین تو ایس اسکین کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں آپ you scan through a large number of service جو کہ انٹرنیٹ سے اٹیچڈ ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایسے کون سے سرور ہیں جن کی سیکورٹی اسکیم جو ذرا ویک ہے یعنی جو اتنے سیکیور نہیں ہے تو جب آپ ان سروس کو تلاش کر لیتے ہیں ایک خاصی تعداد میں تلاش کر لیتے ہیں then which you do you try to break in to those service یعنی آپ ان سروس پہ قابو پانے پانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ان کو کانکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ سروس کانکر ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے ذریعے اسکین کرانے شروع کر دیتے ہیں سو so یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے اس سے آپ کے جو اسکین کرنے والے سروس کی تعداد یہ بڑھتی جاتی ہے اینڈ کانسیکوینٹلی آپ کے جو کانکرڈ مشینز ہیں یعنی جن وہ سولجر جس کے ذریعے آپ نے اٹیک کرنا ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے تو یہ تو جواب ہو گیا پہلا اسٹیپ یعنی سرچ کا اسٹیپ دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے تلاش کر لی ہے نا یہ کینڈیڈیٹس یہ سرورز جن کو آپ نے بریک ان کر لیا ہے ان کو آپ یوز کرتے ہیں اس طرح کے ان پہ خاص طرح کی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں آپ کرتے یہ ہیں کہ ڈینائل آف سروس اٹیک کے لیے بعض خاص سافٹ ویئر پیکجز ہیں ان کو لے کے آپ ان یہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ جو آپ کے سپاہی ہے ان پہ انسٹال کر دیتے ہیں ان کو عموماً ہوئے کہا جاتا ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے مختلف طرح کی ہے اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے ان میں سے پاپولر جو ہے اس میں ایک ٹرائبل فلڈ ہے ہے ٹی ایف این کہلاتا جو ہے وہ بھی خاصا پاپولر ہے اس کی ٹرائبل فلڈ نیٹورک کی ایک جو نئی version T F N two K یعنی tribal flood network two thousand جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو یہ والی سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ ان ڈرونز پہ انسٹال کرتے ہیں اور پھر ان کو آپ سیٹ کر دیتے ہیں ایک لحاظ سے یعنی ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلانے وقت پہ آپ نے ویک اپ ہونا ہے اور اٹیک شروع کر دینا ہے اور آپ انہیں یہی بتا دیتے ہیں کہ کس سرور پہ اٹیک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ دوسری چیز انہیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ میں آپ کو ٹائم نہیں بتا رہا میں آپ کو ایک خاص کمانڈ سی بھیجوں گا جو ہی وہ کمانڈ آپ کے پاس پہنچے آپ نے اپنا اٹیک جو ہے وہ کمنس کر دینا ہے اپنا اٹیک آپ نے اسٹارٹ کر دینا ہے تو جناب پہلا جو اسٹیپ تھا وہ تھا سرچ کا یعنی ڈرونز ہم نے تلاش کیے ڈرونز مل گئے اب ہم نے ڈرونز کو آم کیا یعنی ان پہ ہم نے وہ خاص طرح کی اٹیکنگ سافٹ ویئر انسٹال کی نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ایکچوئل اٹیک کا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک خاص وقت جو آپ نے سیٹ کیا تھا وہ آ جاتا ہے یا پھر آپ نے ایک کمانڈ بھیج دی سارے کے سارے ڈرونز کو تو ان ڈرونز میں یہ جو ڈی او ایس کی سافٹ ویئر ہے نا یہ ایک لحاظ سے ویک اپ کر جاتی ہے یہ رن کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ کرتی کچھ نہیں ہے یہ بس بے شمار ڈیٹا جو ہے نا وہ لگاتار جن سروس پہ اٹیک آپ نے کرنا ہے ان کو بھیجنا شروع کر دیتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ان سروس کے پاس یہ ڈیٹا پہنچتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس اور ڈیٹا آ جاتا ہے ان کو رسپونڈ کرنے سو so, وہ بزی ہو جاتے ہیں یعنی ان کا ساری کی ساری انرجیز ان کے سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ یہ جو بے شمار میسجز آ رہے ہیں اٹیکرز کی طرف سے ان کو رسپونڈ کرنے میں خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا اس سے ان کی نارمل فنکشننگ جو ہے وہ اس پہ حرچ پڑتا ہے یعنی نارملی جو انہیں کام کرنا ہے وہ نہیں کر پاتے وہ صرف یہ جو ہیوج نمبر آف میسجز آ رہا ہے اس کو ہی رسپونڈ کرنے میں بزی ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نارمل فنکشن ختم اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل سروس از ڈینائڈ ان کا جو عام کام ہے جو ان کا ایکچوئل کام ہے وہ نہیں کر پاتے وہ بس اٹیکرز کے میسجز جو ہیں ان کو رسپونڈ کرنے میں ہی بزی ہو جاتے ہیں جناب یہ اٹیک جیسے میں بتایا صبح کو ساڑھے دس بجے شروع ہوا یاہو کے جو نیٹورک مانیٹرنگ کے انجینئرس تھے ان کو پتہ لگ گیا فوراً کہ بھی ایک دم سے ٹریفک بڑھ گئی ہے اور کوئی وہ جو گریو انسیڈنٹ والی بات تھی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تو انہوں نے جو پیکٹس آ رہے تھے جو میسجز آ رہے تھے ان کو اینالائز کیا انہوں نے دیکھا کہ ان میں خاصے فیچرز مشترک تھے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ میجک وہ میسیجز تو فضول سے تھے وہ یعنی کام کے میسیجز نہیں تھے تو انہوں نے یہ سارے کے سارے ان کے کیریکٹرسٹک نوٹ کیے اور کچھ فلٹر بینکس جو تھے نا وہ کھڑے کیے جو ہی ایسا کوئی میسج آتا تھا وہ فلٹر بیگ اس کو پکڑتے تھے اور سرور تک نہیں پہنچ دیتے تھے یعنی وہ اس کو فلٹر کر دیتے اس کو اسٹاپ کر دیتے تھے تو تقریباً اٹیک شروع ہونے کے تین گھنٹے کے بعد سچویشن خاصی حد تک انڈر کنٹرول ہو گئی تھی یعنی تین گھنٹے لگے یاہو کے یہ جو نیٹورک مانیٹر مانیٹرنگ انجینئر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کیا پرابلم ہے اس کا سولوشن سولوشن تلاش کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا تو تین گھنٹے کے بعد زیادہ تر یہ جو اٹیکس اٹیکنگ اٹیکر جو پیکٹس بھیج رہے تھے جو میسج بھیج رہے تھے ان کو بلاک کرنا شروع کر دیا تھا یاہو نے تو اس کے بعد نارمل سروس تقریباً ریزیوم ہو گئی تھی ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ان اٹیکرز نے کی تھی وہ یہ کہ جتنے پیکٹ بھیج رہے تھے نا اس میں یہ کوئی عجیب و غریب سینڈرز آئی پی ایڈریس ڈال دیتے تھے کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے پیکٹ ایک خاص کمپیوٹر سے آ رہے ہیں تو بس آپ اس کے آئی پی ایڈریس کو بلاک کر سکتے ہیں لیکن یہ اٹیکر جو تھے اسمارٹ تھے انہوں نے یہ جو سینڈرز آئی پی ایڈریس تھے نا اس کو کرنا شروع کر دیا تھا یعنی فرضی آئی پی ایڈریس انہوں نے ڈالنا شروع کر دیے تھے اس کی وجہ سے اس اٹیک کو روکنا ذرا نسبتاً مشکل ہو گیا تھا لیکن it was not a problem تقریباً تین گھنٹے لگے اور یاہو کے انجینئرس نے سچویشن کو انڈر کنٹرول کر لیا اب جناب یہ جو اٹیک ہوا اس کی آفٹر مات کیا تھی یعنی اس سے ہوا کیا یہ جو اٹیکرس تھے they never wanted to break in to Yahoo's computers وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یاہو کے کمپیوٹرز کے اندر جائیں اور وہاں جا کے جو پرسنل ڈیٹا ہے کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے ایسی ویسی اور چیزیں جو وہ کسی طرح لینے وہاں سے ان کا یہ بالکل خیال نہیں تھا یہ بس یاہو کو ڈسیبل کرنا چاہتے تھے کچھ عرصے کے لیے اینڈ دے سکسیزفل تو اس آفٹر مارچ میں اچھی بات یہ تھی کہ یوزرز کا جو ڈیٹا تھا ان کی ای میلز تھیں ان کا پرسنل ڈیٹا تھا وہ کمپرومائز نہیں ہوا تھا اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا وہ سیف رہا لیکن پھر بھی کہ تین گھنٹے تک یہ اٹیک جاری رہا اس دوران میں یاہو کے کلائنٹس نے کسٹمرز نے جو یاہو کے ساتھ بزنس کرنا تھا وہ تو نہ ہو پایا تو چند ملین ڈالر کا شاید یاہو کو نقصان ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ میرے جیسے لوگ جو بزنس تو نہیں کرنا چاہتے تھے یاہو سے لیکن اپنی میل چیک کرنا چاہتے تھے یا ہم نے کوئی خاص انفارمیشن تھی جو وہاں سے تلاش کرنی تھی وہ ہم نہیں کر پائے تو میرے جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ انوائے ہوئے سو دو نقصان ہوئے یاہو کا چند ملین کا نقصان ہوا چند ملین ڈالر کا نقصان ہوا اور میرے جو ہے لوگ جو ہیں وہ یعنی یاہو کے یوزر جو ہیں وہ کچھ ذرا ناراض ہوئے انوائے ہوئے کیونکہ ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نہیں کر پائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اٹیک کس نے کیا تھا یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے اٹ ایکچولی ہیپن یہ کس نے کیا تھا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے اس سرور کو آئیڈینٹیفائی کرو اور وہاں جا کے وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو اینالائز کرو جس کی مدد سے اٹیک ہو رہا ہے عموماً اس کو اینالائز کر کے آپ بتا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس بارے میں کہ سافٹ ویئر کہاں لکھی گئی تھی یا پھر کس نے لکھی تھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ کو ٹیل ٹیل سائنس مل جاتے ہیں لیکن مزے کی بات ہے کہ ان اٹیکرز نے یہ جو downloadable software internet پہ ملتی ہے نا بلی بنائی وہ یوز کی تھی تو سافٹ ویئر کو اینالائز کر کے آپ نہیں بتا سکتے تھے کہ ایکچوئل اٹیکر کون تھا دوسرے یہ کہ انہوں نے جو ڈرونز ریکروٹ کیے تھے نا جن کی وجہ سے انہوں انہوں نے نے ایکچوئل اٹیک لانچ کیا تھا اس میں جب یہ ڈینائر سروس کی سافٹ ویئر انسٹال کر دی اس کے بعد انہوں نے اچھی خاصی وہاں پہ صفائی کی تھی یعنی اپنے فٹ پرنٹس جو ہے نا وہ سارے صاف کر دیے تھے یعنی انہوں نے وہاں پہ جو مختلف فائلز تھیں اس کے اندر جا کے سب چیزوں کو ایسا کر دیا تھا کہ جس طرح یہ اٹیکرز وہاں پہ آئے ہی نہیں تو ڈرونز تھے ان کو اینالائز کر کے بھی کوئی معلوم یہ نہیں کر سکتا کہ یہ اٹیک جو ہے کس کس نے نے یہاں پہ پلان کیا تھا یہ اٹیک کرنے کی سافٹ ویئر یہاں پہ پلانٹ کی تھی تو اینڈ اینڈ ریزلٹ ریزلٹ کیا ہے یہ ہے کہ it is almost impossible to find who plan the attack who was the actual perpetrator وہ ہے نا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو تو یہ جو ڈینائل آف سروس کا اٹیک تھا ایک لحاظ سے کرامت ہی لگتا تھا یعنی کچھ کچھ نہیں کسی کو پتا لگا کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا تو جناب یہ جو ڈینائل آف سروس اٹیک جو ہے یہ ٹھیک ہے سات فروری کو ہوئے مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ اور مشہور ویب سائٹس پہ یہ آٹھ فروری کو ہوئے کچھ اور مشہور ویب سائٹس پہ یہ نو فروری کو بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام ہوتا رہتا ہے اور اس سے پہلے بھی ڈینائل آف سروس اٹیک ہوتے رہتے لیکن یہ یاہو والا جو ڈینائل آف سروس اٹیک تھا this was huge one in the sense کے بہت سارے جو یاہو کے یوزرس تھے انہوں نے اس کو نوٹس کیا تھا so it was the first huge denial of service attack یہ جو ایسے اٹیکس ہیں جیسے میں نے بتایا یہ پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے ان کو ہم ان کو ہم کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں کس طرح ہم انہیں سٹاپ کر سکتے ہیں اس کا جناب طریقہ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ یہ کریں ایسی سافٹ ویئر لکھیں کہ جو مانیٹر کرتی ہو وہ سارے کے سارے پیکٹس جو آپ کے سرور پہ آ رہے ہیں اور دیکھتی ہو کہ ایک دم سے ان کی تعداد میں اگر اضافہ ہو رہا ہے اور وہ پیکٹس جو آ رہے ہیں ایک دم سے زیادہ تعداد میں وہ تقریباً ایک جیسے ان کو سٹاپ کر دو ایک تو یہ چیز یہ تو ایک لحاظ سے جو سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں دوائی دے کے ان سمٹمز کو ختم کرتے ہیں لیکن آپ کچھ پریونشن والی اسٹریٹجی بھی اپنا سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی سروس ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں ان کے جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو ذرا سمجھائیں ان کو ذرا ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اپنے سروس کو سیکیور کر لو کیونکہ جب آپ کے سرور کی مدد سے میرے سرور پہ ڈینائل آف سروس اٹیک ہوتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا میرا بزنس کا کنڈا ہو سکتا ہے میرا بزنس خراب ہو سکتا ہے تباہ ہو سکتا ہے so what you do is you try to train you try to educate those server administrator کہ اپنے سرور کی سیکورٹی کو ذرا پکا کر لیں اس سے بھی یہ ڈینائل آف سروس اٹیک جو ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے جناب یہ جو ڈینائل آف سروس اٹیک تھا اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں as a crime was a crime یہ جرم تھا اور اس کو ہم فردر کلاسیفائی کرتے ہیں it's a cyber crime cyber crime اس لیے کہ یہ اٹیک پاسبل ہوا because the cyber space exist now یعنی دا انٹرنیٹ ایگزٹ ناؤ یہ کرائم ایسا کرائم ہے کہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے اس لیے what we call it a cyber crime ایسے کرائم جو ہیں ان کی تفتیش کرنے کے لیے فائنڈ کرنے کے لیے کن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے اس کے لیے میرے خیال میں ہماری پولیس جو ہے اس کو بھی اپنے آپ کو ذرا ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیسے کرنا ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے تو دنیا جہاں میں پھیلا ہوا ہے فرض کریں ایک سائبر کرائم ہوتا ہے پاکستان میں اس کا مجرم بیٹھا ہوا ہے کسی اور ملک میں تو اس وہ مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو اس پہ کس کی جورسڈکشن ہوگی کہاں کے لاز اس پہ اپلائی ہوں گے جہاں پہ اس نے کرائم کیا یعنی جن لوگوں کو نقصان ہوا وہاں کے لاز یا پھر جہاں پہ اس نے بیٹھ کے کرائم کیا وہاں کے لاس یا بیچ میں جہاں پہ کوئی سرور پڑا ہوا ہے جس ملک میں وہ سرور پڑا ہوا ہے وہاں کے لاس تو the key point is it's a new type of crime اس کی پولیسنگ کرنے کے لیے اس کے بارے میں سزائیں دینے کے لیے ذرا لوگوں کو مزید سوچنا پڑے گا اور امریکہ وہ ملک ہے جہاں پہ شاید یہ کرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا جو پولیسنگ سسٹم ہے ان کا جو لیگل سسٹم ہے میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ سوچ رہا ہے اس لیے سب سے زیادہ میچور بھی ہے جناب یہ سائبر کرائم جو ہے ان کی مدد سے ایک مجرم جو ہے وہ آپ کا جو گھر پہ پرسنل کمپیوٹر پڑا ہے اس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے اس کو ان یوزبل بنا سکتا ہے اگر آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی سائبر کرائم ہو جس کی وجہ سے آپ کا بزنس ہی بیٹھ جائے فرض کریں آپ کا بزنس جو ہے وہ ای کامرس کا ہے آپ کے پاس بہت سارے یوزر جو آپ کے ہیں کلائنٹس جو ہیں ان کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے اگر کوئی ایسا سائبر کرائم ہوتا ہے کہ وہ جو کریڈٹ کارڈس کی انفارمیشن ہے وہ ساری دنیا کو وزبل ہو جاتی ہے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اب تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا اب تو آپ کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ ان کا ڈیٹا جو ہے اس کو صحیح طرح سیکیور نہیں کر پائے تو آپ کے پاس بزنس کرنے اب کوئی نہیں آئے گا تو جناب پرسنل لیول پہ بھی ہوتا ہے ایک بزنس کے لیول پہ بھی یہ سائبر کرائم ہو سکتا ہے ایک ملک کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے it is at least possible کہ آپ کسی ملک کے ٹیلی کام سسٹم کو کچھ کر سکیں اس میں خرابی پیدا کر سکیں یا پھر بند کر سکیں کسی ملک کا جو فائنینشیل سسٹم ہے بینکنگ سسٹم ہے اس کو جا کے ڈسٹرب کر سکیں یا کسی ملک کے جو ڈیفینس ریلیٹڈ سسٹمز ہیں ان کو جا کے آپ خراب کر سکیں اٹس پاسبل ایسی چیزیں شاید ہوتی رہی ہیں ایسی چیزیں میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی so we have to be careful تو یہ ایک نئی سچویشن ایک لحاظ سے ملکوں کے لیے نیشن سٹیٹس کے لیے پیدا ہو گئی ہے جسے کہتے ہیں سائبر وار ابھی تو ہم سائبر کرائم کی بات کر رہے تھے اب ہم سائبر وارفیئر کی بات کر رہے ہیں انیس سو ستانوے میں New York City Los Angeles دونوں میں بلیک آؤٹس ہو گئے پورے پورے کے دونوں شہر جو تھے وہ بلیک اینڈ آؤٹ ہو گئے ان کی بجلی بند ہو گئی ان میں پاور آنی ختم ہو گئی اس کے علاوہ شکاگو جو کہ ایک بڑا شہر ہے وہاں پہ جو یہ نائن الیون کی سروس ہے یعنی نائن ون ون کی سروس جس کے ذریعے آپ ایمبولینس یا پولیس کو کال کرتے ہیں وہ ڈسیبل ہو گئی نہ صرف یہ اسی دن یو ایس نیوی کا ایک وارشپ جو تھا that came under the control of hackers یعنی وہ مجرموں کے کنٹرول میں آ گئے وارشپ پتہ نہیں اس میں میسائل لگے ہوئے تھے اس میں توپیں لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا تھا that came under the control of hackers hackers میں بتاتا چلوں ہیکرز کون ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کمپیوٹر میں گڑبڑے کرتے ہیں اچھا ہیکرز کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کہلاتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز اور دوسرے کہلاتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز ان کے بارے میں آپ تفتیش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بلیک ہیٹ ہیکرز ہیں these are the bad guys white hat hacker جو ہیں they are the good guys so انیس سو ستانوے میں اس دن یہ جو نیو یارک سٹی میں بلیک آؤٹ ہو گیا لاس اینجلس میں بلیک آؤٹ ہو گیا شکاگو میں یہ ایمرجنسی ہیلپ سروس ڈسیبل ہو گئی اور یہ یو ایس نیوی کا واٹس شپ جو ہیکرز کے کنٹرول میں آ گیا تو یہ بلیک ہیٹ ہیکرز کے کنٹرول میں آ گیا تھا they could have done some serious damage کیا ہو رہا تھا اس دن اس اس انیس سو ستانوے کے اس دن کیا ہو رہا تھا جناب ایک سائبر اٹیک ہو رہا تھا امریکہ پہ ایک سائبر اٹیک ہو رہا تھا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکچوئل سائبر اٹیک نہیں تھا was not reality was just a realistic simulation of what can happen ہوا یہ تھا کہ امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے انہوں نے پینتیس تھرٹی فائیو ہیکرز ہائر کیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے چالیس ہزار کمپیوٹر نیٹورکس ہیں ان پہ آپ اٹیک کریں ان کو بریک کرنے کی کوشش کریں اینڈ دے سکسیڈیڈ انہوں نے وہ چالیس کے چالیس ہزار تو بریک نہیں کیے انہوں نے تقریباً تین درجن جو تھے وہ بریک کر لیے تھے یعنی اس کے اندر گھس گئے تھے ان کو ان چھتیس نیٹورکس پہ کمپلیٹ کنٹرول حاصل ہو گیا تھا آپ کہیں گے یار چالیس ہزار میں سے چھتیس کون سا بڑا مسئلہ ہے it's what less than zero point one percent لیکن ان چھتیس کی مدد سے انہوں نے نیو یارک سٹی کی بجلی بند کر دی تھی لاس اینجلس کی بجلی بند کر دی تھی شکاگو میں ایمرجنسی سروسز بند کرا دی تھی ایک وارشپ جو تھا اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا ریئلسٹک سیمولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیمولیشن میں ہوا تھا یہ ایکچولی بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہوگا it will be cyber warfare جو ہے نا it's a clear and present threat to all countries of the world یہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک لحاظ سے یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے کہ اگر آپ کی فوجیں ذرا ویک ہیں تو آپ ذرا سائبر وارفیئر پہ کام کریں تاکہ اس کے ذریعے اپنے سے بڑے دشمن کو آپ زیادہ آسانی سے ڈسیبل کر سکیں امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے نا ان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ایک فوجی صاحب ہوتے ہیں انہوں نے ایک فٹ بال پکڑا وہ فٹ بال جو ہے وہ اصل میں فٹ بال نہیں ہے وہ ایک بریف کیس میں بریف کیس ہے جس میں جتنے بھی ان کے میسائلز ہیں ان کے لانچ کوڈز ہوتے ہیں ان کے جو نیوکل ٹپڈ میسائلز ہیں ان کے لانچ کوڈز ہوتے ہیں مختلف طرح کے پلانز ہیں اس میں کہ اگر رشا کچھ کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے چائنا کے ساتھ کیا کرنا ہے فلانے کے ساتھ ڈھمکانے کے ساتھ ان سب پلانز میں میرے خیال میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ ہم نے کسی طرح سب سے پہلے جو دشمن ہے اس کا جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو ڈسیبل کرنا ہے اس کا ایک بڑا آزمودہ سا طریقہ ہے شاید کہ آپ اس ملک کے اوپر زمین پہ نہیں ہوا میں ایک ایٹامک ڈیوائس اس کو ایکسپلور کر دیتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے ایک بڑی زبردست سی الیکٹرو میگنیٹک پلس جنریٹ ہوتی ہے جس سے سارے کے سارے الیکٹرانک سسٹم جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی کام سسٹم اس ملک کا ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک اب ان کوڈینیٹڈ ہو جاتا ہے تو جناب یہ پرانے زمانے کی بات تھی آج کل آپ یہ کریں گے کسی طرح آپ اس ملک کے ٹیلی کام سسٹم کو جو کمپیوٹر چلا رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے یوزنگ سائبر وارفیئر تو بجائے اس کے بڑا بم آپ ایکسپلور کریں اس طرح ایک ایسا وائرس بنا لیں کہ جب آپ اسے آرڈر دیں وہ جا کے ٹیلی کام کے جتنے بھی سرور جو ہیں ان کو ڈسیبل کر دیں ان پہ ڈی او ایس اٹیک کر دیں ایک چیز بتائیے ایک تو ہو گیا نا سائبر وارفیئر ایک سائبر کرائم ان میں فرق کیا ہے دیکھیے جب میں کوئی ایسی گڑبڑ کروں دیٹس اے کرائم لیکن اگر ایک نیشن اسٹیٹ ایک ملک ایسی حرکت کرتا ہے that is war and war is okay crime پہ شاید مجھے پنشمنٹ ملے لیکن ملک ایک نیشن اسٹیٹ اگر کوئی ایسی حرکت کرے ان کو تو ایسی کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی شاید خیر یہ تو اور باتیں ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور سائبر کرائمس کی ہم نے ڈینائل آف سروس اٹیک والا جو سائبر کرائم ہے اس کی بات کی اب ہم مزید کچھ سائبر کرائمس کی بات کرتے ہیں ایک جناب بڑا سادہ سا جو ہے وہ ہے mail which is quite similar to denial of service attack ہوتا یہ ہے کہ مجھے آپ سے دشمنی ہے میں آپ کو بے شمار میل بھیجنا شروع کر دیتا ہوں بڑی بڑی بڑی بڑی اٹیچمنٹس کے ساتھ تو ہوگا کیا ذرا سی دیر کے بعد آپ کا میل باکس جو ہے نا آپ کے سرور پہ وہ فل ہو جائے گا اس کی وجہ سے جتنے مزید آپ میسج آئیں گے سرور ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی دس از کالڈ میل بومنگ سو نہ صرف یہ میل بومنگ جو ہے نہ صرف یہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کو ڈسیبل کر سکتی ہے جس سرور پہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے بعض اوقات اس کو بھی ڈسیبل کر سکتی ہے اور اس کا جو ڈیفینس ہے اس کے لیے اس کو فائٹ کرنے کے لیے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کچھ ای میل فلٹرنگ اپنے سرور پہ اپنے میل اکاؤنٹ میں سیٹ اپ کر دیتے ہیں جس میں آپ فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر بہت بڑے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے میسیجز آئے تو آپ ان کو ایکسپٹ ہی نہ کریں ٹچ ون وے کہ اگر لیٹ سے ایک میگا بائٹ یا دو میگا بائٹ سے بڑے میسج آتے ہیں ڈو ناٹ ایکسپٹ یہ ایک طریقہ ہے جس کے اٹیک کو شاید ٹیکل کر سکتے ہیں ایک اور سائبر کرائم جو ہے دیٹس بریک ان یعنی میرا سرور ہے اور آپ اس کو اٹیک کرتے ہیں and you try to gain control of that server that's a break in آپ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے آپ ایسا اس لیے کرنا چاہیں گے کہ کچھ انفارمیشن وہاں پڑھیے جو آپ چاہتے ہیں فرض کریں کہ میں ای کامرس کی شاپ چلاتا ہوں میرے پاس بہت سارے کریڈٹ کارڈ کے نمبرز ہیں آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ وہاں پہ آپ بس میرے سارے کے ساری فائلس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی میرے دشمنی ہے دشمنیاں تو ہوتی ہیں تو ایسے بریکنز جو ہیں ان کو کس طرح فائٹ کرتے ہیں ان کو ان, کو ہم کس طرح اپنے سرور کو کس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ ایسے بریکنز کو ڈیفینڈ کر سکے اس کے کئی طریقے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاسورڈ جو ہے نا وہ بڑے سادہ سے نہیں ہونے چاہیے ذرا مشکل پاسورڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ یہ انٹروژن ڈیٹیکٹرز کی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی عجیب آپ کے سسٹم کو پہ اٹیک کرے تو آپ کو پتہ لگ جائے جب بھی آپ نے یہ بریک ان کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک سرور جو ہے نا اسے اسکین کرنا ہوتا ہے تو آپ ایسی سافٹ ویئر اپنے سسٹم پہ انسٹال کر سکتے ہیں کہ جو مانیٹر کرے کہ مجھے کوئی اسکین تو نہیں کر رہا اگر اسکین کر رہا ہو تو وہ it just shuts on everything تاکہ کوئی بھی بریک ان نہ کر سکے یا کم از کم مجھے انفارم کر دے کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے اس کے علاوہ جناب ایک اور سائبر کرائم جو ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ فراڈ میں نے بریک ان کیا اس کے بعد میں نے وہاں سے فرض کریں کچھ کریڈٹ کارڈ نمبرز تھے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی وہ پکڑ لی اب میں اس انفارمیشن کا کیا کروں گا کئی طریقے ہیں ایک یہ کہ اس کے ذریعے میں امیزون ڈاٹ کام پہ بے شمار کتابیں خریدوں گا یا پھر کسی اور ویب سائٹ پہ جا کے میں مختلف طرح کی چیزیں آرڈر کرنے کی کوشش کروں گا یا ایک اور بھی طریقہ ہے وہ یہ کہ بعض ایسی ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ کہ جہاں پہ یہ چوری شدہ جو کریڈٹ کارڈ نمبر ہے انہیں آپشن کیا جا سکتا ہے یعنی لوگ ان کی بولی لگاتے ہیں اور آپ بیچتے ہیں اور بائی وے یہاں پہ یہ آپ ایک آدھا کریڈٹ کارڈ کا نمبر نہیں بلکہ سینکڑوں کے لحاظ سے آپشنز ہوتی ہیں اب یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملیں گی but they exist they do exist کہ جہاں پہ یہ چوری شدہ کریڈٹ کارڈ نمبر جو ہیں وہ بکتے ہیں سو so, یہ جو کریڈٹ کارڈ فراڈ ہے اس کا اس کو آپ کس طرح فائٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک اسکیم جو مختلف کریڈٹ کارڈ ایشوئنگ اتارٹیز نے بنائی ہے وہ یہ کہ جناب دیکھیں یہ کریڈٹ کارڈ فراڈ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی انٹرنیٹ پہ چیز خریدنی ہو ہمیں آپ بتائیں ہم آپ کو اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو ایک خاص کریڈٹ کارڈ نمبر جاری کر دیں گے جو صرف صرف اسی ٹرانزیکشن کے لیے ویلڈ ہوگا اس کے علاوہ ویلڈ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کریڈٹ کارڈ نمبر کی مدد سے ہوگی اس نمبر کی مدد سے اور کچھ نہیں کیا جا سکے گا سو so اس طرح ہم یہ جو کریڈٹ کارڈ فراڈ ہے اس کو تھوڑا سا فائٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایک بہت پریویلنٹ کرائم جو ہے وہ ہے سافٹ ویئر پائرسی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی صاحب نے کوئی سافٹ ویئر لکھی تو ان کی اجازت کے بغیر آپ اس کو یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب مجھے سو ڈالر دو پھر میں اجازت دوں گا آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بس اس اس مقصد کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ بعض مقاصد کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں that is also software piracy چوری اب مزے کی بات یہ ہے مجھے معلوم نہیں کیوں ایسا ہے لیکن بہت سارے کمپیوٹر یوزر جو ہیں وہ اس کرائم کو کرائم ہی نہیں سمجھتے یا کم از کم یہ کہ وہ اس کو ایک سیریس کرائم نہیں سمجھتے لیکن بہنوں اور بزرگوں اٹ از اے کرائم یہ ایک جرم ہے اس میں عموماً ہوتا یہی ہے کہ پولیس انڈیویجلس کو تو پرسو نہیں کرتی کو تو نہیں پکڑتی لیکن اگر انہیں کوئی بڑا سا رنگ مل جائے ان کا بزنس یہ ہو کہ بے شمار پروگرام لیے ان کو کاپی کیا ان کو کم پیسوں پہ بیچنا شروع کر دیا پولیس عموماً ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے ان کو پروسیکیوٹ کرتی ہے لیکن انڈیویجلس کو عموماً وہ نہیں پکڑتے وجہ اس کی یہ ہے کہ اٹ بیکمس انٹریکبل اتنے سارے انڈیویجلس ہیں کس کس کو آپ پکڑیں گے تو وہ سورس جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ان کو وہ نہیں چھڑتے اس کرائم کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں واٹ از دا اسٹریٹجی آپ ایک سافٹ ویئر لکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں صرف وہی لوگ اس کو یوز کر سکیں جنہوں نے آپ کو اس کے پیسے دیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف طرح کی آتھینٹیکیشن اسکیمس بنا سکتے ہیں کہ جناب آپ یہ خریدیں اس بعد مجھے فون کریں میں آپ کو ایک نمبر دوں اور نمبر انٹر کریں تبھی جا کے یہ سافٹ ویئر چلے گی اور بھی کئی طریقے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کمپنیاں ان اسکیمس کو فالو نہیں کرتی کیونکہ جو جو جینوئن کسٹمر ہوتے ہیں جینوئن یوزر ہوتے ہیں وہ اس سے بہت انوائے ہو جاتے ہیں وہ اتنے انوائے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اس کو یوز ہی نہیں کرتا تو اس ڈر سے وہ کمپنیاں جو ہیں وہ یہ آتھینٹیکیشن اسکیمس یوز ہی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا چوری ہوتا ہے نیکسٹ آپ ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل ایسپناج یعنی ہم اسپائنگ کی بات کر رہے ہیں آپ کی ایک کمپنی ہے میری وی آر کمپیریٹرس اگر مجھے تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ آپ فیوچر کے لیے کون سی پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں یا پھر آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے یا پھر کہ آپ کے آج کل پروفٹس کتنے ہیں فیوچر میں پروجیکٹ پروفٹس کتنے ہیں اس انفارمیشن سے میں خاصا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اگر مجھے پتا لگ جائے کہ آج کل آپ کے کلائنٹس کون ہیں اور کن کلائنٹس کو آپ پرسو کر رہے ہیں اس سے میں اس انفارمیشن سے میں خاصا فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس کے لیے کسی طرح آپ کی جو نیٹورک ٹریفک ہے نا میں اس کو مانیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو میں سننے کی کوشش کرتا ہوں وہاں سے جو ڈیٹا نکلتا ہے یا وہاں پہ جو ڈیٹا آپ نیٹورک میں جاتا ہے اس کو مانیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب مجھے اپروپریٹ انفارمیشن ملتی ہے اس سے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو جناب دس از اے کرائم اس کرائم کو آپ کس طرح فائٹ کرتے ہیں کئی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں نا آپ اپنا ایک پرائیویٹ نیٹ نیٹورک بس رکھیں یا پھر یہ اگر انٹرنیٹ پہ آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو انکرپٹ کر کے کمیونیکیٹ کریں آپ یعنی آپ جو بھی میسج بھیجیں وہ کوڈیڈ ہوں ان کو صرف وہی پڑھ سکیں جن کو پتا ہو کہ یہ کس طرح کوڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ نیٹورک سنیفرز یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو انٹرنل نیٹ ورک ہے آپ کا جو پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس کو میں کچھ کوئی سنوپ کرنے کی تو کوشش نہیں کر رہا کچھ کان لگا کے اس میں کچھ سننے کی تو کوشش نہیں کر رہا تو یہ نیٹ ورک سنیفر پروگرامس ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک اور کرائم اور یہ خاصا مشکل کرائم ہے کرائم فائٹنگ کے لیے وہ کہلاتا ہے ویب سٹور سپوفنگ ہوتا یہ ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ ایک ویب سائٹ سے بناتا ہوں which looks like a web store فرض کریں کہ میں ایک ایسی ویب سائٹ بناتا ہوں which looks like an online bookstore وہاں پہ میں طرح طرح کی کتابیں جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں اور کسی طریقے سے آپ آتے ہیں اس ویب سائٹ پہ آپ کو کچھ کتابیں پسند آتی ہیں پرائسز بھی بڑی اچھی ہیں آپ آڈر پلیس کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا مجھے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دے دو آپ کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیتے ہیں باقی ڈیٹیلز دیتے ہیں وہ میں نمبرز وہ ڈیٹیلز لے لیتا ہوں اس کے بعد کوئی اور کسٹمر اس طرح اور ڈیڑھ سو جب کسٹمر آ جاتے ہیں میں ویب سائٹ بند کر کے اور وہ کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے کے بھاگ جاتا ہوں یعنی میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک فیک اسٹور بنایا تھا اصل میں میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں چیزیں بیچوں گا میں نے فراڈ کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی تھی کسٹمر سے ڈیٹا لیا اور میں پھر بھاگ گیا اس کے بعد جا کے میں یہ کریڈٹ کارڈ کے نمبر جو ڈیٹا جو ہے اس کو میں آپشن کر سکتا ہوں مختلف ویب سائٹس پہ یا پھر اسے خود یوز کر سکتا ہوں کہ اپنے لیے کچھ چیزیں آرڈر کر دوں this is a very difficult crime to fight کیونکہ جب آپ کسی ویب اسٹور پہ جاتے ہیں یو کین ٹیل کہ جناب یہ فیک ہے یا صحیح ہے مشکل ہوتا ہے اسپیشلی جو مجرم ہے اگر وہ خاصا کایا ہو خاصا چلاک ہو پھر تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو ایسے کرائم کو فائٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ایسے ویب اسٹورس پہ جائیں کہ جن کا نام پہلے آپ نے سنا ہو کتابیں خریدنی ہے تو کسی مشہور کتابوں کے اسٹور پہ جائیں کپڑے خریدنے ہیں تو کپڑوں کے کسی مشہور اسٹور پہ جائیں کسی عجیب و غریب اسٹور پہ نہ جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فراڈسٹر نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اسٹور بنایا ہو نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے سائبر کرائم کی جس سے ہم سب خاصے فیملیئر ہیں وہ ہے ایک وائرس اٹیک کی وائرسز کیا ہوتے ہیں وائرسز ان کی دو خاص خوبیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتے ہیں یعنی یہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ساری دنیا کو نقصان پہنچانا جاتا ہے یعنی یہ اپنی کاپیز کرتے جاتے ہیں ایک چیز اور دوسرے ان کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ انہیں ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو دو چیزیں یعنی وائرسز میں ایک تو یہ کہ سیلف ریپلیکیٹنگ اور دوسرے ان کو ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو ایک اور چیز یہ کہ یہ وائرسز جو ہے نا یہ آن دیر اون یہ کچھ نہیں ہوتے ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہمیشہ کسی اور فائل سے جا کے اٹیچ ہوتے ہیں یعنی یہ how do they survive they survive by infecting other files اور ادر پروگرامس تو یہ کسی پروگرام کسی فائل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں آن دیر آن دے ناٹ ہارمفل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آن دیر آن تو یہ ہے ایک وائرس سیلف ریپلیکیٹنگ اور دوسرے یہ کہ یہ ڈپینڈنٹ ہے آن ادر فائلس اور پروگرامس اب یہ کس طرح انفیکٹ کرتے ہیں مختلف کمپیوٹرز کو یہ دو طریقے سے انفیکٹ کر سکتے ہیں کہ نا میرا کمپیوٹر جو ہے نا وہ انفیکٹڈ ہے وہاں پہ ایک وائرس ہے وہاں سے میں ایک فلاپی ڈسک لے کے آپ کے کمپیوٹر پہ جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک انفیکٹڈ پروگرام اس فلاپی ڈسک کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر پہ چلا جائے یا پھر یہ کہ میرے پاس ایک سی ڈی روم ہے میں نے کہیں سے خریدی اس میں کوئی وائرس ہے اسے میں اپنے سسٹم میں لگاتا ہوں تو اس سے بھی میرا سسٹم انفیکٹ ہو جائے گا یا پھر یہ کہ میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں اور کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اس میں کوئی وائرس ہو یا پھر یہ کہ میرے پاس کوئی ای میل میسج آتا ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ایک وائرس ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کو میں کھولتا ہوں اس سے میرا کمپیوٹر انفیکٹ ہو جاتا ہے تو مختلف طریقے ہیں انفیکشن کے یہ وائرس جو ہے ہر سال یہ اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں ہم سوری اربوں ڈالرز کا نقصان کرتے ہیں tens of billions of dollars کا ہر سال نقصان ہوتا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ جب وائرس آ جائے اپنے کمپیوٹر سے آپ کو اسے صاف کرنا پڑتا ہے اور جب آپ اسے صاف کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دوران میں کام دوسرا تو کوئی نہیں کر سکتے تو ٹائم بھی آپ کا ضائع ہوتا ہے 2001 میں ایک بڑا مشہور وائرس آیا تھا اس کا نام تھا love bug the love bug virus اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ اس اکیلے وائرس کی وجہ سے 8.75 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا تقریباً نو ارب ڈالر کا ایک وائرس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا سو so یہ وائرسز جو ہیں یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے اور جو لوگ یہ وائرس بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے کمپیوٹر انفیکٹ کرتے ہیں they are criminals that's why writing a virus is a crime it's a cyber crime مزے کی بات یہ کہ دنیا کا جو سب سے پہلا وائرس جو ساری دنیا میں پھیلا تھا آپ کو پتا وہ کہاں بنا تھا اس کا آتھر کہاں پہ رہتا تھا پاکستان میں لاہور میں اس وائرس کا نام تھا دا برین وائرس تو یہ ہمیں ایک ڈوبیس سی ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ پہلا ویل نون وائرس جو ہے وہ ہمارے ملک میں بنا تھا جناب اب ہم بات کرتے ہیں وائرسز کو کلاسیفائی کرنے کی کہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں ایک کلاسیفکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ تین طرح کے ہوتے ہیں ملیشیس ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں ہیلپ فل ہوتے ہیں ملیشیس وائرس وہ ہوتے ہیں جو جن کا عموماً ہم تذکرہ کرتے ہیں جن کا عموماً تذکرہ اخباروں میں ہوتا ہے اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں چھپتی ہیں یعنی جو نقصان دہ وائرسز ہوتے ہیں ملیشیس نقصان دہ یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ڈسٹروائے کرتے ہیں یا پھر آپ کو جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں یا آپ کے کمیونیکیشن چینل جو ہیں ان کو بھی کلاگ اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے مائکرو پروسیسر کو اتنا بزی کر سکتے ہیں کہ وہ اور کوئی کام کرنے قابل نہ رہے یہ تو ہو گئے ملیشیس وائرس نیوٹرل بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے وائرس کے جو آپ کے اگر سسٹم پہ اٹیک کریں تو وہ ایک چھوٹا سا بس میسج ڈسپلے کرتے ہیں اور بس یعنی وہ کوئی سے زیادہ گڑبڑ نہیں کرتے صرف انوائے کرتے ہیں آپ کو گڑبڑ زیادہ نہیں کرتے ایک تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے یہ یہ وائرس جنہیں میں ہیلپ فل وائرس کہنا چاہوں گا یہ جاتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے پہ یعنی مختلف کمپیوٹر کو انفیکٹ کرتے پھرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ کسی بھی کمپیوٹر پہ جا کے دیکھتے ہیں اور کوئی وائرس ہے ملیشیس وائرس ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں so what I would virus جو ہماری ہیلپ کرتا ہو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہو لیکن عموماً جیسے میں نے بتایا کہ جو اخباروں میں سرخیاں آتی ہیں جو خبروں میں موٹی موٹی خبریں آتی ہیں وہ ملیشیس وائرسز کے بارے میں ہوتی ہیں ایک وائرس جو ہے نا اس کی انیٹمی کو دیکھتے ہیں یعنی یہ ہوتا کیا ہے اس کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں جناب اس کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں ایک تو اس کا ٹرانسپورٹیشن کا میکنزم ہوتا ہے دوسرا اس کا پے لوڈ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن سے کیا مراد ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ وائرسز جو ہیں یہ خود تو کچھ نہیں ہوتے یہ دوسری فائلوں سے دوسرے پروگرام سے اٹیچ ہو کے ان کی کوئی حیثیت بنتی ہے جن پروگرام سے جن فائلوں سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں انہیں ہوسٹ کہا جاتا ہے تو وائرسز سروائیو کرتے ہیں اپنے ہوسٹ کی مدد سے اور وائرسز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں یہاں سے وہاں تک یعنی اس کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر سے انہی کی مدد سے کہ ہوسٹ فائل جو ہے وہ اس پی سی سے دوسرے پی سی پہ گئی تو ساتھ وائرس بھی چلا گیا اور وہاں پہ یعنی جہاں پہ یہ ہوسٹ فائل گئی ہے وہاں پہ جب اس فائل کو اوپن کیا جاتا ہے یا پھر اس فائل کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو جناب وائرس صاحب بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اور اپنی گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں یعنی انفیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا حصہ ہوتا ہے کسی وائرس کا the payload part part اس میں کیا ہوتا ہے یہ یہ پارٹ عموماً جو ہوتا ہے نا اس یہ وہ جو ملیشیس کام ہے نا وہ اس نے کرنے ہوتے ہیں جو گڑبڑ کرنی ہوتی ہے وہ اس پارٹ نے پے لوڈ نے کرنے ہوتے ہیں یعنی جو ٹرانسمیشن والی بات تھی وہ تو یہ کہ وائرس یہاں سے وہاں جائیں گے پے لوڈ جو ہے اس میں اصل گڑبڑ ہوتی ہے and this is the part which cause mayhem تو جناب یہ جو پارٹ ہے یعنی پے لوڈ کا اس کو بھی ہم ایک لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ وہ جس کے ذریعے یہ وائرس جو ہے کسی کمپیوٹر پہ جو باقی فائل ہیں ان کو انفیکٹ کرتا ہے پیلوڈ کا پہلا حصہ وہ جس سے یہ انفیکشن پروپیگیٹ ہوتا ہے یعنی مزید فائلیں انفیکٹ ہوتی ہیں دوسرا حصہ جو ہے یہ وہ والا حصہ ہے جو اصل ملیشس کام کرتا ہے یعنی فائلز کو ڈیٹا کو ڈسٹروائے کرتا ہے یا پھر آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا کو وہ براڈ کاسٹ تو وائرس کے دو حصے ایک ٹرانسمیشن والا کمپوننٹ ایک پے لوڈ والا پے لوڈ کے دو حصے ایک انفیکٹ کرنے والا کمپوننٹ دوسرا ایکچوئل پے لوڈ جس کی وجہ سے ایکچوئل ہارم ہوتا ہے جس سے ایکچوئل گڑبڑ ہوتی ہے جناب کچھ گائڈ لائنس ہیں جنہیں اگر آپ فالو کریں تو اتنی گڑبڑ نہیں ہوگی آپ خاصے سکھ میں رہیں گے ایک تو یہ کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنی ہے انٹرنیٹ سے تو صرف ایسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں کہ جن کے بارے میں آپ کو کچھ ٹرسٹ ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ مناسب ویب سائٹس ہیں عجیب ویب سائٹ سے پروگرامس آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس ایک انسولیسیٹیڈ ای میل آتی ہے یعنی آپ نے آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے ایسی ای میل کو نہ کھولیں آپ سکھی رہیں گے اور یہ بھی کہ اگر آپ نے کوئی سی ڈی اپنے پی سی پہ یوز کرنی ہے یا پھر کوئی فلوپی اپنے پی سی پہ یوز کرنی ہے تو میک شیور sure یہ کسی ایسے پی سی سے آ رہی ہے کہ جو ذرا ٹھیک ٹھاک پی سی ہے صاف ستھرا ٹرسٹڈ کمپیوٹر ہے جب آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر پہ فائلیں ٹرانسفر کرتے ہیں تھرو اے فلوپی تو اس کی وہ جو رائٹ پروٹیکٹ کی نوچ ہے نا اس کو ذرا ادھر کر دیا کریں تاکہ جب وہ دوسرے پی سی میں جائے اور وہاں پہ کوئی وائرس ہو وہ آپ کی فلوپی پہ نہ آ سکے کیونکہ دیکھیں نا آپ نے فلوپی تو اپنی دوبارہ بھی یوز کرنی ہے تو آپ اس کو رائٹ right پروٹیکٹ کر دیتے ہیں یعنی اس پہ کوئی نئی چیز نہ لکھی جا سکے تو اس طرح جب وہ کسی انفیکٹڈ پی سی پہ جاتی ہے اور وہاں سے واپس آتی ہے تو کوئی بری چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے آتی جناب یہ جو پائرٹیڈ سافٹ ویئر ہوتی ہے ان میں بھی اکثر وائرسز پائے جاتے ہیں تو ان سے بھی دور رہیں ایک چیز آپ اور جو کر سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً میں بھی ایوری ڈے اور ایوری ویک آپ کی جو ہارڈ ڈسک جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو طریقے سے بیک اپ کریں یعنی اس کو کاپی کر کے کہیں اور رکھیں تاکہ خدا آپ کے سسٹم پہ اٹیک ہوتا ہے تو you have a fall back position آپ ریسٹور کر سکیں اپنے کو اور یہ بھی کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے وہ اپنے سسٹم پہ انسٹال کریں وہ بھی مدد کرتی ہے وائرسز کو ڈیٹیکٹ اور ڈسٹروائے کرنے میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے جیسے میں بتایا یہ وائرسز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے ڈسٹرائے کرتی ہے یہ اگر آپ اپنے سسٹم پہ انسٹال کر رہے ہیں تو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتی ہے آپ کے سسٹم کہ کیونکہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی جو ہی اسے کوئی نون وائرس نظر آتا ہے یا کچھ ایسی سچویشن نظر آتی ہے جو کہ وائرسز کیا کرتے ہیں یہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے وائرس کو پکڑتی ہے اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے وائرس کی طرح کے اور بھی بعض چیزیں ہیں جو وائرس تو نہیں ہے لیکن کام تقریباً ویسا ہی کرتے ہیں ان میں جناب ٹروجن ہارسز ہیں ان میں لاجک یا ٹائم بامز ہیں اس میں ورمز ہیں یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی مدد سے آپ کے سسٹم کو آپ کے کمپیوٹر کو نقصان ہو سکتا ہے جناب وائرسز کو وائرسز کیا یہ جو پچھلی جتنی میں نے باتیں کی سائبر کرائم والی ان کے لیے اگر آپ کوڈ لکھتے ہیں یا کوڈ کسی کو بھیجتے ہیں یا پھر ایسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کا وہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کی کرمنل پروسیکیوشن ہو سکتی ہے آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے آپ کو ہیوج فائنز ہو سکتے ہیں تو مہربانی کریں ان کرائمز کو فائٹ کرنے کے بارے میں سوچیں ان کرائمز کو کمٹ کرنے کے بارے میں ذرا سا بھی نہ سوچیں آج کا لیکچر جناب مشتمل تھا مختلف طرح کے سائبر کرائمز پہ کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو فائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ آج کے لیکچر سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں ہم بات کریں گے سوشل امپلیکیشن آف کمپیوٹنگ کی کہ کمپیوٹنگ نے ہمیں کس طرح چینج کیا ہے کمپیوٹنگ کا ہم پہ امپیکٹ کیا ہے ہمارے بزنس پہ ہماری ورک پریکٹسز پہ ہمارے لیونگ کے جو طریقے ہیں طور طریقے ہیں ان پہ ہماری ہیلتھ پہ ہماری ایجوکیشن پہ کیا اثر ہوا ہے تو جناب social implication of computing that will be our next lecture so until that time خدا حافظ